آئیے آج سورت الغوشیہ کی تکمیل کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونمارق مصفوفة ونمارق را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے قوف پر پڑھیں گے اور سواد بھی پر پڑھا جائے گا یا ساکن ہو جائے گا ہاں وقف کی صورت میں وانا ماریق مصفوفہ وانا ماریق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وزرابی مبثوثہ اس آیت کو اگر اس حصے سے ملانا چاہیں تو پھر یا تا کے اوپر دو پیش تنوین ہے ادغام غنے کے ساتھ کریں گے یعنی مصفوفتوں وزرابی یہ ہوگا لیکن وقت کریں گے تو پھر ہا ساکن ہو جائے گی وزرو افلا ينظرون افلا ينظرون یہاں نون پر اخفا کیجئے اور را پر پڑیں گے افلا افلا ينظرون ينظرون الى الى الابل الابل كيف خلقت كيف خلقت ایک تو آیت یہاں ختم ہو رہی ہے اور دوسرے علامت لکھی ہوئی ہے وقفہ یعنی یہاں وقفہ ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت یہ مد متصل ہے پانچ حرکات لمبا کریں گے رفعت میں راپور پڑیں گے وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت

فذکر فذکر یہاں آپ وقت بھی کر سکتے ہیں اور ملانا چاہیں تو ملا بھی سکتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں فذکر ہی پڑا جائے گا را باریک ہوگا انما انت مذکر مذکر نون مشدد ہے غنہ کریں گے یہ مد منفصل ہے اس کو تین الف کے برابر آپ کھینچیے اور نون پر اخفا ہوگا مذکر یہاں را ساکن ہو گیا اس لیے یا باریک ہوگا را اس لیے کے پیچھے زیر ہے انما انت انما لست لست لست عليهم عليهم عليهم بمسيطر بمسيطر ساكن کے بعد با آ گیا یہاں اخفاء شفوی ہوگا یہاں دیکھیے سواد کے اوپر ایک سین لکھا ہوا ہے آپ کو اختیار ہے چاہے سواد کا مخرج ادا کرے یا سین کا لیکن سین کا ادا کرنا زیادہ بہتر ہے اور راہ باریک ہو جائے گا جب ساکن ہو رہا ہے پیچھے زیر ہے لست علیہم بمسیطر لست علیہم بمسیطر إلا من تولى وكفر إلا فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر یہاں اس میں اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ پیچھے پیش ہے اور یہاں را پر پڑا جائے گا ان الینا ایابہم ان مشدد ہے غنہ کریں گے مد منفصل ہے تین الف اس کو اوپر کھینچیں گے میم پر اظہار شفوی ہوگا وصل کی صورت میں بھی اور وقت کی صورت میں بھی ثم ثم ان علینا میم اور نون دونوں مشدد ہیں لہذا یہاں دونوں جگہ غنہ کریں گے یہ آج